السلام علیکم ورحمۃ اللہ صورت الملک آیت نمبر پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے شیطانوں کے لیے ہم نے جلانے والا عذاب بھی تیار کیا ہے یہ آسمان کو چراغوں سے کیسے سجایا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ستاروں سے اور ستاروں کو بنانے کا کیا مقصد ہے ایک تو یہ کہ آسمان خوبصورت لگے کیونکہ جب وہ چمکتے ہیں تو پیارے بھی لگتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کے راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں اور دوسرا اگر کوئی شرارتی شیطان یا جن آسمان کی طرف جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے تو وہ ستارے ان کو اوپر ٹوٹ کر گرتے ہیں اور ایسے شیطانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بری سزا رکھی ہے